حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن انسان ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں